وسلم من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عثم من فتنة الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم میرے واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع تتم سورہ کہف ہے کچھ عرصہ قبل سورہ کہف پر درس ہوا تھا اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ کاف پوری کی پوری اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے نازل فرمائی گئی کہ ہر ایمان والے کا روزانہ مقابلہ مادیت سے ہوتا ہے ایک طرف اسباب وسائل اور مادیت ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان کا ایمان ہوتا ہے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ وہ مادیت اور وسائل اور اسباب کی طرف جائے جبکہ انسان کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو مانے اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری کرے اور جو حکم اللہ رب العزت نے فرما دیا اس پر سر خم تسلیم اس کو مان لے ہر انسان کا مقابلہ اس چیز سے ہوتا ہے شیطان اپنی جستجو کرتا ہے اللہ رب العزت کا قرآن اپنی دلیلیں دیتا ہے سورہ کاف میں اسی بات کے دلائل دیے گئے قصوں سے یہ بات سمجھائی گئی قصے بیان کر کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ انسانوں تمہیں رب نے پیدا فرمایا ہے اس رب سے بہتر تمہارے نفع اور نقصان کو کوئی نہیں جانتا اس رب سے بہتر تمہارے لیے خیر کے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے تم اس رب کے بن جاؤ پھر تم دیکھو کہ رب اپنی کائنات کو تمہارا کیسے بنا دیتا ہے رب تمہارے قدموں میں زمینوں کو بھی سمیٹ ڈالے گا رب ان آسمانوں کی مخلوقات کو بھی تمہارا تابع بنا دے گا رب موسموں کو بھی تمہارا تابع بنا دے گا رب زمین کی کھیتیوں کو بھی تمہارا تابع بنا دے گا رب زمین پر پر چلنے والے جانوروں کو بھی تمہارا تمہارا متبع اور تمہارا تابع بنا دے گا لیکن انسان آزمایا ضرور جاتا ہے انسان کے سامنے روزانہ آزمائش ضرور آتی ہے ایک طرف مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے کہ اللہ کے بندو نماز کی طرف آ جاؤ اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ دوسری طرف شیطان کہتا ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے وقت دربارہ برباد ہو جائے گا دنیا کے کام چھوٹ جائیں گے دنیا کے ضروری کام چھوٹ گئے تو دنیا کے اندر اندر تمہاری کوئی ماننے والا نہیں ہوگا تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہوگا تمہارے بچوں کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس لیے دنیا کو راضی کرو رب کو بلا ڈالو مسجد سے آزان کی آواز آئی شیطان اپنی آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے ایمان اور مادیت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے یا جو ایمان والی ہوتی ہے اس کا ایمان اس سے یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا چھوٹ جائے ساری دنیا کی رسومات چھوٹ جائیں دنیا کے سارے ضروری کام چھوٹ جائیں لیکن نماز نہیں چھوٹ سکتی اس لیے کہ نماز تو رب کی معراج ہے رب نے پیارے آقا کو معراج کرائی سبحان من المسجد المسجد اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں پر بلایا گیا اپنی زیارت سے نوازا گیا پیارے محبوب نے کہا ربا مجھے تو زیارت مل گئی مجھے تو معراج مل گئی لیکن میری امت کے لیے بھی تو معراج دیجیے تاکہ میری امت آپ کا دیدار کر سکے میری امت آپ کے حضور حاضر ہو سکے رب نے نماز دے دی کہ جب بھی بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا رب کا حضور اس اس کو کو مل جائے گا رب کی معراج مل جائے گی رب کے دربار کی حاضری اس کو مل جائے گی ہاں ایمان آزمایا جاتا ہے ایک ماں کا بھی ایمان آزمایا جاتا ہے ایک بہن کا ایمان بھی آزمایا جاتا ہے ہاں، دنیا کے ہر موڑ پر دنیا کے ہر لمحے پر انسان کو ایک ایک لمحے میں بار بار اس کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے ایمان اور مادیت کا مقابلہ ضرور ہوتا ہے گھر میں پردہ داری کا ماحول نہیں ہے خاندانوں میں پردہ داری کا ماحول نہیں ہے ایمان والی کا ایمان آزمایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں پردہ کرو گے خاندان والے روک جائیں گے گھروں میں رشتے آنا بند ہو جائیں گی لوگ کیا کہیں گے لوگ ذکیا لوس کہیں گے لوگ پرانے خیالات والا کہیں گے لوگ فرسودہ کہیں گے لوگ ملا اور ملوانی کہیں گے سب کچھ کہیں گے لیکن ایمان کہتا ہے کہ حیا کرو ایمان کہتا ہے پردے کرو ایمان والی کا ایمان کہتا ہے ہاں جب پیارے آقا نے فرما دیا سر سے دوبٹہ ہٹے گا خدا کی قسم ساری کائنات کی مخلوقات کی لانتیں برتیں گی آسمان بھی لانت دے گا فرشتے بھی لانتیں دیں گے سورج اور چاند بھی لانتیں دیں گے ماں بہن کا ایمان کاپ جاتا ہے کہ نہیں سر سے دبٹہ نہیں ہٹ سکتا بے پردگی نہیں ہو سکتی دنیا روٹتی ہے روٹتی چلی جائے دنیا دور ہوتی ہے دور ہوتی چلی جائے پردہ کر لیا اب رب بھی خوش ہو گیا اس پردے سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے عزت ملنا شروع ہو گئی شیطان نے کہا بے پردگیاں کرو تمہیں عزت ملے گی رب نے کہا حیا اور پردہ کرو میں تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا تو امتحان تو ہوا کوئی شیطان کی طرف کھڑا ہو گیا کسی نے رب کی مان لی جس نے رب کی مان لی اس کے لیے رب کی ساری مخلوقات ہو گئی رب نے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی عزتیں ڈال دی لوگوں کی آنکھوں میں بھی حرمتیں ڈال دی وہ عزت والی بن گئی لیکن جس نے رب کے نظام کو للکارا جس نے رب کے سامنے کھڑا ہو کر رب کے رب کے حکم کو للکارا اس کی آنکھوں سے بھی حیا چلی گئی اس کے لیے لوگوں کے دلوں سے بھی عزت نکل گئی ہاں بالکل رب کے فیصلے اٹل ہیں رب نے جس چیز کے اندر خیر رکھ دی ہے اسی چیز کے اندر خیر ہے یہ تو انسان ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا چیتان ہے جو ہر لمحہ انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے جو ہر لمحہ انسان کی زبان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ میری بیوی تو جھوٹ بول میری میری اما تو جھوٹ بول اس جھوٹ سے تیری عزت ہوگی تو اپنے بچوں کے لیے جھوٹ بول تو اپنے گھر کے کے لیے جھوٹ بول تو تو مجلس اندر بیٹھ کر اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹ جھوٹ جھوٹ بول لیکن رب کہتا ہے کہ مت بولو بولو گے میں تمہیں دلیل کر دوں گا تمہیں ایک جھوٹ کے بدلے میں سو اور ہزار جھوٹ بولنے پڑیں گے تب بھی تم دنیا والوں میں جھوٹے کہنا ہوگے تب بھی دنیا والے جب تم سے پیٹ پھیر کر جائیں گے تو تمہارے جھوٹ کا مذاق اڑائیں گے اس لیے سچ بولو انسان کو کو زبان چلاتے ہوئے بھی شیطان جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے رب سچائی کی طرف بلاتا ہے جو سچائی کی طرف چلا گیا رب رب اس اس کا ہو ہو ہو گیا کی کی مخلوقات گئی بچے بڑے ہونا شروع گئے ماں باپ کو ستانا شروع کر دیا اما فلاں چیز لا کر دو بہنا فلاں چیز لا کر دو گھر میں ٹی وی لا کر دو گھر میں فلاں گانے بجاؤ گھر میں فلاں چیزیں کرو اب ایمان آزمایا جاتا ہے ماں کا ایمان یہ کہتا ہے کہ بچے کو اللہ کا دین پڑھاؤ بچے کو رب کا قرآن پڑھا دو رب کو نمازی بنا دو لیکن دنیا کہتی ہے نہیں نہیں اس کو نمازی مت بنانا مسجد کا مسلح بن جائے گا ملا بن جائے گا اس کو قرآن مت پڑھانا اس کو روزی روٹی کون دے گا اس کو ملازمت کون دے گا اس کو سکول میں داخل کرا دو جہاں پر پینٹ شرٹ پہن کر جائے جہاں پر جا کر انگریزی سیکھے جہاں پر جا کر کمپیوٹر سیکھے اس لیے کہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اس کو نوکریاں ملیں گی اس کو ملازمتیں ملیں گی اس کو عزت ملے گی ماں نے عزت تلاش کرنا شروع کر دی رب نے عزت رکھی تھی قرآن میں رب نے عزت رکھی تھی دین میں رب نے عزت رکھی تھی نماز میں ہاں خدا کی قسم رب نے انہی چیزوں میں عزت رکھی تھی لیکن انسان نے اپنے اپنے بنائے ہوئے نظام کو سامنے رکھ کر اپنی بنائے ہوئے خیالات کو سامنے رکھ کر عزت تلاش کرنا شروع کی انگریزوں کے لباس میں انگریزوں کی تعلیم میں انگریزوں کے چال چلن میں رب نے کہا پڑھاؤ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ لیکن یہ شیطان کا راستہ ہے ہاں ماں نے پڑھا دیا بچے کو انگریزی بھی پڑھا دی بچے کو اسکول کی تعلیم بھی مل گئی بچے کو قرآن سے دور بھی رکھا بچے کو نماز سے بھی دور رکھا بچہ جوان ہو گیا حرام کمانے لگا ماں نے نہیں روکا بہن نے نہیں روکا کہ حرام سے روکیں گے گھر میں روٹی بند ہو جائے گی گھر کا نظام خراب ہو جائے گا گھر کا جو نظام بن چکا ہے وہ نچلے درجے پر آ جائے گا اس لیے حرام کھانے سے نہیں روکتا حرام کھانے سے نہیں روکا بچہ جوان ہو گیا شادی ہو گئی اب دیکھو اب وہ بچہ ہے شادی ہو گئی اس کے اپنے بچے شروع ہو گئے اس کے اپنے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے وہ ان کی پرورش میں لگ گیا اب اس کو اپنے بچے کا بولنا اچھا لگتا اب اس کو اپنے بچے کا چلنا اچھا لگے اب اس کو اپنے بچے کا پیشاب کرنا بھی اچھا لگے لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کا کھانسنا بھی برا بوڑھی ماں کا بلانا بھی برا بوڑھی ماں کا بیٹا کہنا بھی برا بوڑھی ماں کا کسی کام سے منع کرنا بھی برا لگنے لگا اب وہ بوڑھی ماں ایک گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر روتی ہے التجائے کرتی ہے کبھی بہو کی جھڑکی جھڑکیاں کبھی گھر کے بیٹے کی جھڑکیاں کبھی پوتوں کی جھڑکیاں کبھی پوتیوں کی جھڑکیاں خدا کی قسم زمین پر چل کر تو دیکھو ایک ایک گھر کے اندر تمہیں یہی نظر آئے گا اس گھر کا دروازہ کھول کر دیکھو تمہیں گھر کے کونے کے اندر بیٹھی ہوئی کوئی ماں نظر آئے گی جو رو رہی ہوگی اما کیوں روتی ہو اس لیے روتی ہوں کہ صبح سے کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں کھانا نہیں ملا تھا لیکن ابھی پوتا گالیاں دے کر چلا گیا ابھی پوتی گالیاں دے کر چلی گئی ابھی بہت جھڑکیاں دے کر چلی گئی ہاں ہر گھر کی بہو وہ کل ساتھ بننے والی ہے وہ بھی کل اس گھر کی ماں بننے والی ہے یہ کہانی چلتی چلی جاتی ہے لیکن دوسری طرف قرآن دیکھو جس بچے نے قرآن پڑھا جس بچے کو قرآن کی تعلیم دی گئی وہ قرآن پاک کھولتا ہے قرآن پاک اس سے کیا کہتا ہے قرآن پاک اس سے کہتا ہے اے بیٹا اگر تجھے جنت حاصل کرنی ہے جا اپنی ماں کے قدموں میں تلاش کر وہ بیٹا قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پیتا ہے اپنی ماں کے قدموں کے اندر جنت تلاش کرتا ہے اس لیے کہ یہ قرآن اسے کہتا ہے لا سک اللہ اساتر کریما کہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تو مت کرنا اپنے ماں باپ کو کبھی جھڑکیاں مت دینا اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی زبان درازی مت کرنا اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے وہ رب جس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اسی رب نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے اسی نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر تو نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کی کل قیامت کے دن تجھے رب نہیں نہیں بکتے گا رب کی جنتیں نہیں ملے گی قرآن تو اس طرف لے جاتا ہے انگریز دوسری طرف لے کر جاتا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا خدا کی قسم ہمارے دل مردہ ہو گئے آج گناہ کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں لڑکتا آج برائیاں کرتے ہوئے ہمارے دل پر جھوٹ تک نہیں لکھتی خدا کی قسم زبانیں جھوٹ بول بول کر چہرے متق ہو گئے چہروں کی رونق اڑ گئی دلوں کا نور ختم ہو گیا مجلسوں کے اندر جھوٹ گھر کے اندر جھوٹ بچوں کے بارے میں جھوٹ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں جھوٹ ہم نے کیا حاصل کیا رب کو بلاتے چلے گئے لیکن رب کا قرآن تو بلاتا رہا رب کا قرآن تو دہائیاں دیتا رہا یا انسان او انسان او اللہ کی بندی او اللہ کے بندے ماں بولا کبھی رب بھی کل کریم تجھے نے تیرے رب سے بلا دیا ہاں تمہیں یقین تو ہے تم کہتے تو ہو تم رب کو ماننے والے ہو میں بھی کہتا ہوں میں رب کو ماننے والا ہوں لیکن اللہ جانتا ہے ہم رب کو ماننے کا حق ادا نہیں کرتے کل ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں گی رب کا قرآن کہے گا ان شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرو ان ان شادیوں شادیوں کو کو ویسے کرو جیسے پیارے آقا نے فاطمت کی کی شادی ان شادیوں کو ویسے کرو جیسے پیارے آقا نے خود شادیاں کی لیکن پھر ہمارے سامنے شیطان لے کر آ جائے گا برادری کو لے کر آ جائے گا ناف کو لے کر آ جائے گا دنیا کی شان شوکت کو لے کر آ جائے گا اس کے لیے قرضے مانگے جائیں گے اس کے لیے جھولیاں پھیلائی جائیں گی اس کے لیے دن رات محنتیں کیے جائیں گی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی لوگوں کو خوش کرتے کرتے لیکن وہ لوگ جب جائیں گے واپس جا کر بھی تانے دیں گے بچیوں کو سامان کے اندر توڑ کر دیا جائے گا لیکن وہ بچیاں جب اپنے گھروں کے اندر جائیں گی نہ ان کی گھروں میں کوئی عزت ہوگی نہ گھروں میں کوئی حرمت ہوگی انہیں سامان کے وزن پر ان کی عزت کو تولا جائے گا ان کے وقار کو تولا جائے گا اور میری ماؤ بیٹیوں ہم نے خود کو خود دلیل کر دیا خدا کی قسم آج میری بچی دلیل آج میری بہن کو رسوا کیا جائے آج گھروں کے اندر مائیں بیٹھ کر روئیں کہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے اچھے رشتے نہیں ملتے ہم نے رب کو ناراض کر دیا کہاں سے ہمیں رشتے ملتے آج ہم شادیاں کر کر بھی بچیوں سے فارغ نہیں ہوتے بچیوں کے دکھ درد ختم نہیں ہوتے بچیوں کے گھر آباد نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم اپنی اپنی عقل سے آباد کرتے ہیں ہم اپنے مال سے آباد کرتے ہیں ہم رشتہ ڈھونڈتے وقت نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کی آنکھوں میں حیا ہے یا نہیں ہے یہ ماؤ بہنوں کی حرمت جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ملازمت ہے یا نہیں ہے پیسہ ہے یا نہیں ہے گھر ہے یا نہیں ہے ملازمت تو مل جاتی ہے گھر بھی مل جاتا ہے پیسہ بھی مل جاتا ہے لیکن عزت نہیں ملتی عزت نہیں ملتی حرمت نہیں ملتی وقار نہیں ملتا کوئی شان نہیں ملتی رسوائیاں ملتی ہیں اس لیے کہ رب کو ناراض کرتے ہیں میری ماں بہنوں تم تو رب کی مخلوق تھی رب کی پیاری مخلوق تھی تم تو رب کو اتنی پیاری تھی کہ رب نے پیارے آقا کو پیارے آقا کو بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا رب نے پیارے آقا کی گود میں بھی تمہیں پرورش دی بیٹیوں کو رب نے فضیلت دی رب نے تمہیں پالنے پر جنت رکھ دی رب نے تمہیں بیٹی بنایا تو تمہیں پالنے والا باپ جنتی بن گیا رب نے تمہیں بہن بنایا تو تمہاری حرمت کرنے والا بھائی اللہ کے دین کا محافظ بن گیا رب نے تمہیں ماں بنایا تو اس تمہارے قدموں میں جنت کو رکھ دیا لیکن آج تم جا کر دیکھو تمہیں زمانے کے اندر سب سے رسوا عورت ملے گی اس لیے کہ تم نے خود کو خود رسوا کر دیا تم نے اپنے بال ننگے کیے تم نے اپنے دوبٹے اتارے تم نے اپنے چہرے کا پردہ اتارا تم گلیوں کے اندر بے آبرو ہو کر بے پردہ ہو کر نکلی لوگوں لوگوں کے دلوں سے تمہاری حرمت نکل گئی تمہاری عظمت نکل گئی آج بدکاروں کو جا کر دیکھو خدا کی قسم ان ظالموں کی ان نالائکوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں ہاتھوں میں ہاتھوں میں کڑے ڈال کر چابیاں بجاتے ہوئے یہ مسلمان بچے ماں بہنوں پر سیٹیاں مارتے ہوئے نکلتے ہیں وہ بچہ کے جو ایک بہن کا بھائی بھی جو ایک ماں کا بیٹا بھی جو کسی بچی کا والد بھی کسی بچی کی حرمت پر وہ آ ڈالے خدا کی قسم زمانہ اتنا برباد ہو گیا آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لو جھوٹ نہیں بولتا صبح صبح اخبار اٹھایا دل لرز گیا آنکھیں کاپ گئی ایمان لرز گیا پہلی خبر اٹھا کر دیکھی ایک کونے کے اندر خبر لگی ہوئی تھی کہ پلا جگہ پر اتنی عورتوں کو قتل کر دیا گیا غیرت کے نام پر قتل کر دیا وہ دیکھو اس بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اس شوہر نے اپنی بیٹی کو قتل اس شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا لیکن دل تو وہاں درس گیا جب اخبار کے کونے میں یہ خبر لگی تھی کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا اس لیے کو قتل کیا کہ وہ بدترین انسان وہ کائنات کا خنزیر ترین انسان اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا ماں یہ برداشت نہ کر سکی اس نے اپنے ہاتھوں سے شوہر کو قتل کر دیا یہ زمانہ آ گیا جب باپ اپنی بیٹیوں کی بےزتی کرنے لگے اپنی بیٹیوں سے بدکاریاں کرنے لگے بھائی اپنی بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالنے لگے ہاں یہ زمانہ اس لیے آ گیا کہ ہم نے رب کو بھلا دیا ہم نے رب کے دین کو بھلا دیا جاؤ جا کر دیکھو میری ماؤ بہنوں رب نے تمہیں عظمت دی تھی جی، تم نے کہا ہم کالجوں میں جا کر پڑھیں گی ہم سکولوں کے اندر جا کر پڑھیں گی ہم جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس بن جائیں گی ایئرپورٹوں کے کمپیوٹر پر کھڑے ہو کے ہم امیگریشن کے کام سنبھالیں گی ہوٹلوں کے اندر ویٹر جا کر بنیں گی ہم ترقی کریں گی تم ترقی کرنے لگی رب نے تمہیں ایسا گرا دیا کہ کسی بس کے اندر چڑھ جاؤ ایک شخص آ کر لوگوں سے بھیک مانگے گا لوگوں سے کہے گا اللہ کا واسطہ ہے مجھے پیسے دو مجھے فلاں چیز دو اور بابا تو بھیک کیوں مانگتا ہے کہے گا میرے گھر میں بچیاں ہیں اس لیے میں بھیک مانگتا ہوں ہے وہ بچی جو گھر کی برکت تھی وہ بچی جو گھر کا حیا تھی وہ بچی جو گھر میں جب پیدا ہوتی تھی رب آسمانوں سے بارشیں اتارا کرتا تھا رب رزق کی فراوانی دیا کرتا تھا آج اس بچی کی وجہ سے اس کا باپ بیکاری بن گیا کسی نوجوان کو دیکھو تمہیں بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا وہ بابا بھیک کیوں مانگتا ہے تو تو نوجوان ہے کماتا کیوں نہیں ہے جس جی گھر میں دو بہنیں رہتی ہیں ان کا پیٹ پالنا ہے ان کی شادیاں کرنی ہے اس لیے بیکاری بن گیا جس کو جو رسوائی کا کام کرتے ہوئے دیکھو کسی چور کو پکڑو اس کو مارنے لگو پوچھو بیٹا تو چور کیوں بن گیا کہے گا گھر میں بہنے بیٹھی ہے ان کی شادی کرنی ہے شادی کا سامان پورا کرنے کے لیے چور بن گیا کسی ڈاکو کو پکڑو اس کو گرے بان سے پکڑ کر گھر چیٹو اور اللہ کے بندے تو ڈاکو کیوں بن گیا تو تو کلمہ پڑھنے والا تھا تو تو نمازیں پڑھنے والا تھا تو تو مسلمان ماں کا بیٹا تھا تو ڈاکو کیوں بن گیا کہے گا گھر میں بہنے بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے ڈاکو بن گیا کسی نشائی کو دیکھو نشے میں چور ہو کر کسی گٹر میں گرا پڑا ہوگا پوچھو بیٹا کیوں چرسی بن گیا کیوں نسائی بن گیا کہے گا گھر میں بہنے ہیں شادی کرنی ہے اس پریشانی کے اندر چرسی موالی بن گیا نسائی بن گیا او ماؤ بیٹی تم تو حرمت والی تھی تم تو عزت والی تھی ہر بے عزتی کی جگہ پر تمہارا نام کیوں آیا ہر بھیک منگا تمہارا ولی وارث کیوں بنا ہر شرابی کبابی تمہارے نام پر شرابی کیوں بنا ہر چور لٹیرا تمہارا نام لے کر چور کیوں بنا اس لیے کہ تم نے اپنی حرمت کو نہیں پہچانا تم نے اپنے نام کو نہیں پہچانا آج میری ماں جب اپنے بچے کو سکول بھیجتی ہے جب اپنے بچے کو باہر کہیں بھیجتی ہے تب بھی تو وہ اس کو روانہ کرتی ہے تب بھی اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا زندہ واپس لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا اس لیے کہ دنیا میں روزانہ سینکڑوں بچے سڑکوں پر مارے جاتے ہیں سڑک کے اوپر ٹرک حادثات میں مارے جاتے ہیں سینکڑوں پر چلتے ہوئے مارے جاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہوئے مارے جاتے ہیں لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں میرا بچہ ضرور جائے گا نوکری کرنے کے لیے بھی جائے گا پڑھنے کے لیے بھی جائے گا اما گھر سے باہر نکلے گا تو تیرا بیٹا تو مر جائے گا اس لیے کہ سڑک پر بہت تیز سڑک پھر رہے ہیں سڑک پر لوگ نشے میں دھت گاڑیاں چلاتے پھر رہے ہیں لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں وہ اللہ ہے نا زندگی اور موت دینے والا وہ مالک ہے وہ قادر ہے جب موت لکھی ہوگی تب آ جائے گی اپنے بچے کو سکول سے تو نہیں روک سکتی اپنے بچے کو کالج جانے سے تو نہیں روک سکتی اپنے بچے کو کسی شادی پر جانے سے تو نہیں روک سکتی اپنے بچے کو کہیں نوکری کرنے سے تو نہیں روک سکتی لیکن بچہ جہاد پر نکل گیا ماں روک رہی ہے بہن روک رہی ہے وہ اما کیوں روکتی ہو بہنا کیوں روکتی ہو وہ بھیا جہاد پر چلا گیا بیٹا جہاد پر چلا گیا مارا جائے گا ختم ہو جائے گا اما اب کہاں گیا وہ تیرا رب کہاں گیا وہ تیرا مولا کہاں گیا وہ تیرا اللہ جو زندگی اور موت کا مالک تھا جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت تھی جو بچانے پر آئے نمرود کی آپ سے ابراہیم کو بچا ڈالے جو مارنے پر آئے گھر میں ہوئے لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالے کھانسی سے مار ڈالے اب تیرا ایمان کہاں چلا گیا ایمان آزمایا جاتا ہے ایمان بار بار سامنے آتا ہے ہاں کامیاب ہو گئے وہ لوگ کے جو ایمان پر اترے جن کی زندگی ایمان پر اتری جن کا ایک ایک لمحہ ایمان پر اترا رب نے ان کے لیے رحمتیں نازل کی رب نے ان کے لیے برکتیں نازل کی آج دنیا کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے آج سب کو کہا جاتا ہے وہ دنیا بناؤ دنیا داری کرو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا بڑا مکان کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کی جیب میں پیسہ کامیاب ہو گئی وہ عورت جس کے پاس زر و جواہرات کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے پاس مال کے خزانے لیکن رب کہتا ہے کہ نہیں کامیاب ہو گیا وہ جس کے پاس نماز کامیاب ہو گیا وہ جس کے پاس کلیمے کی دولت کامیاب ہو گیا وہ جس کے پاس ایمان کی دولت اب ایمان کا مقابلہ شروع دنیا کے مال و وسائل کا مقابلہ شروع اب آ جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو رب نے بڑے بڑے محلات دے دیے جن کو رب نے بڑی بڑی جاگیریں دے دی جن کو رب نے بڑی بڑی دولتیں دے دی جن کو رب نے سب کچھ دے دیا جو دنیا کے اندر نظر آتا ہے لیکن جاؤ ان کو قریب جا کر دیکھو ان کی زندگیوں کو قریب سے جا کر دیکھو خدا کی قسم انسان ہل جاتا ہے خدا کی قسم انسان کا روا روا کاپ جاتا ہے کہ کیسی بدترین ان کی زندگیاں ہیں کہ گھر میں کوئی عزت نہیں ہے بہن کو بھائی کی پہچان نہیں بھائی کو بہن کی پہچان نہیں ہے ماں کو بیٹے کی پہچان نہیں بیٹے کو ماں کی قدر نہیں ہے رات کو سوتے ہیں گولیاں پک پھک کر سوئیں گے لیکن پھر بھی نیند نہیں آئے گی اس لیے نیند نہیں آئے گی کہ کوئی چور لوٹ کر چلا جائے گا کوئی ڈاکو سامان اٹھا کر چلا جائے گا راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہاں بیوٹی پارلر کے اندر سجی ہوئی یہ میم جو سڑکوں پر جب نکلتی ہیں تو پردہ دار خواتین ان کو بڑی حضرت سے دیکھتی ہیں لیکن میری بیوی کبھی اس مین کو گھر میں جا کر دیکھ لینا جب اس کو اس کا بیٹا کتی کی طرح دلیل کر رہا ہوگا جب اس کو تم دیکھو گی چھوٹی چھوٹے گھروں کے اندر بچوں کے ہاتھوں سے اور ملازموں کے ہاتھوں سے جب یہ دلیل ہو رہی ہوگی کوئی اس کو فون پر تنگ کر رہا ہوگا کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہوگا جب یہ رات کو سوئے گی اس کو اپنے شوہر کا پتا نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پر مکالا کر رہا ہے یہ یہاں پر تنہا پڑی ہوگی تب اس کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑیں گی تب بھی اس کو نیند نہیں آئے گی جب یہ صبح اٹھے گی اس کو رب کا کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو نماز نصیب نہیں ہوگی اسی طرح اس کی زندگی جانوروں کی طرح ہاں یہ بڑی شاندار شان و شوکت والی گاڑی میں سوار تو ہوگی لیکن اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوگا اس کو کہیں سے عزت نہیں ملے گی جہاں پر پیسہ خرچ کرے گی وہاں اس کو عزت ملے گی جہاں پیسہ دینا بند کرے گی وہاں اس کو گالیاں پڑے گی کرتے کرتے یہ مر جائے گی اس پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے اس کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا لوگ اس کے مرنے پر شکر ادا کریں گے کہ اچھا ہوا ایک بلا ٹل گئی اچھا ہوا ایک مصیبت ٹل گئی تب تمہیں پتا چلے گا کہ رب نے تمہارے پردے کے اندر رب نے تمہاری غربت کے اندر کیسی شان رکھی تھی کہ ایک بھائی کے دل میں تمہارے لیے محبت تھی ایک شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت تھی تم اپنے گھر کی زینت بھی تھی تم اپنے گھر کی بادشاہ بھی تھی تم اپنے گھر کی ملکہ بھی تھی جب تم دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تمہارے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے ہاں تم اچھی ماں تھی تمہارے بچوں بچوں کی تو کائنات ہی بالکل سونی ہو گئی تھی تمہارے بچے تو تمہارے مرنے کے تصور سے ان کے کے دل میں یہ آتا تھا کہ کاش ہم مر جاتے ہماری ماں نہ مرتی ہماری ماں ہماری آنکھوں کے کے سامنے سے رخصت نہ ہوتی اس لیے کہ ماں بغیر انسان کی زندگی کیا ماں کے بغیر دنیا کی روشنی کیا ماں کے بغیر تو خدا کی قسم ساری کائنات انسان کو اندھی نظر آتی ہے ساری کائنات انسان کو بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے لیکن تم ماں تو بنتی رب تمہارا تمہاری عزت بناتا تم نے ماں بننے کی بجائے تم نے میم بننا گوارا کیا رب نے تمہیں زندگی تو دی رب نے تمہیں سب کچھ تو دیا لیکن تمہاری عزت ختم کر دی تمہاری حرمت ختم کر دی ہاں میری ماں بہنوں دیکھو دنیا کے اندر رب روزانہ یہ نمونے دکھاتا ہے تو تل ملک کا منتشا تو عز عزت وہ تو ذل رب دنیا کے اندر حکومتیں دیتا بھی ہے رب حکومتیں چھینتا بھی ہے رب عزتیں دیتا بھی ہے رب عزت چینتا بھی ہے دیکھو دنیا کے بادشاہوں کو کیسے و رسوا ہو گئے جاؤ جا کر دیکھو تمہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے نام پر بادشاہ نظر آئیں گے کل تک کا پرویز مشرف تھا جس کا پاکستان میں توتی بولا کرتا تھا جس کی لوگ حضرت کیا کرتے تھے مائیں دعا کیا کرتی تھی کاش ہمارا کوئی بیٹا پرویز مشرف کے منصب کا ہو جاتا کاش اس کو بھی اتنی عزت مل جاتی کاش اس کو اتنا بڑا منصب مل جاتا لیکن کیا ہوا آج جا کر پوچھو پرویز مشرف سے گھر کے اندر سوائے کتوں کے کوئی چیز نہیں ملتی اپنے ملک میں آنا چاہتا ہے نہیں آ سکتا در بدر کے ٹھوک رہے ہیں دنیا کے کسی اسٹیشن پر نہیں جا سکتا کہ لوگ جوتے مارتے ہیں دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں بیٹھ سکتا کہ لوگ پاؤں سے جوتے اتار کر سر پر مارتے ہیں دنیا کے اندر کہیں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا کہ لوگ اس کے اوپر تھوکتے ہیں دوسری طرف دیکھو میری ڈاکٹر آفیہ میری وہ پیاری بہن جس کو اس ظالم نے اٹھا کر بھیج دیا جس کو اس ظالم نے اٹھا کر بھیج ڈالا لیکن رب نے دلوں کے اندر اتنی عزت ڈال دی کہ آج کسی ایمان والے کا جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے اس کی دعا تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ میری ڈاکٹر آفیہ کے لیے جب تک وہ میری اس بہن کے لیے دعا نہ کر دے وہ دیکھو رب نے کیسی اس کو عزت دی رب نے کیسی اس کو شان دی رب تو عزتیں ایسے دیتا ہے جاؤ جا کر دیکھو مصر کا صدر حسنی مبارک کو جا کر دیکھو وہ جب مصر کی سڑکوں پر نکلا کرتا تھا لاؤڈ اسپیکروں پر اعلان کیا جاتا تھا لوگوں اپنے اپنے گھروں کے اندر چھپ جاؤ سڑکوں پر سے گاڑیاں ہٹا دی جائے اس لیے کہ حسنی مبارک اور اس کے بچوں کا قافلہ نکل رہا ہے کوئی آنکھ اٹھ کر ان کی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے ورنہ آنکھیں نکال دی جائیں گی وہ دنیا کی زمین پر چلنے والے وہ رب کے قانون کو للکارنے والے وہ خدائی کے انداز میں بولنے والے رب نے کیسا دلیل کیا آج حضری مبارک کو جا کر دیکھو ایک کرسی جس کرسی کے اوپر پنجرا بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کو کتوں کی طرح بند کر کے گھسیٹتے ہوئے لایا جاتا ہے عدالت کے اندر آ کر دلیل کیا جاتا ہے رسوا کیا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں انڈے اور جوتے مارے جاتے ہیں ہاں رب نے سچ کہا تل ملک منتچاؤ وطن ملک بھی منتشا رب نے تو کہا تھا کہ مجھے کبھی مت بھولنا مجھے بھول جاؤ گے میں دلیل کر دوں گا جاؤ جا کر دیکھو مامر قذافی کو دنیا کا وہ حکمران جو جب دنیا میں نکلا کرتا تھا جس کے ارد گرد جوان عورتوں کے جمگھٹے ہوا کرتے تھے جس کی سکورٹی کے اندر سینکڑوں کمانڈو عورتیں ہوا کرتی تھی جس کے حکم کی جس کے حکم کی نافرمانی کرنے والا کوئی شخص نہیں ملتا تھا ہاں میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جب اس مامر قدافی کو اسی لیبیا کی سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر ٹھڈے مار مار کر تھپڑ مار مار کر جوتے مار مار کر مارا گیا ماتھے سے خون نکل رہا ہے ناک کان سے خون نکل رہا ہے حسرت سے اسی خون کو اپنے ہاتھ پر لگا کر آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دھانے مار کر رو رہا ہے یا حسرتا یا حسرتا کی آوازیں لگا رہا ہے او مامر قذافی تجھے رب یاد آیا ہوتا تجھے رب کا کلمہ یاد ہوتا آج تجھے یہ منظر نہ دیکھنے پڑتے لاوارس مار دیا گیا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں کوئی جنازے پر کفن ڈالنے والا نہیں نہیں لوگ جنازے پر بھی تھوک رہے ہیں ہاں رب دکھلاتا ہے کہ یہ دنیا کے محل جاؤ جا کر دیکھو مامر قذافی کے محل میں جا کر دیکھو آج کی میری ماں بہن تو پانچ سولہ دس زیور کے پیچھے مر جائے جاؤ جا کر مامر کے محل کو دیکھو اس محل کے اندر لگی ہوئی کرسیاں سونے اور چاندی کی تھی اس محل کے اندر لگے ہوئے بجلی کے پائپ بھی سونے کے تھے ہر چیز سونا چاندی جواہرات کی تھی لیکن کیا کام آیا کوئی چیز کام نہیں آئی جنازہ بھی اٹھ گیا لاوارسی کے عالم کے اندر جنازے اٹھ گئے رب روزانہ یہ دکھلاتا ہے کہ جاؤ جا کر دولتیں جمع کرو جاؤ جا کر مال جمع کرو سب کچھ جمع کرتے چلے جاؤ رب تمہیں لاوارس کر کے قبر کے اندر لے جا کر پھینک دے گا تب تمہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سورہ کہف یہی سمجھاتی ہے بار بار یہی سمجھاتی ہے کہ کہیں پر تمہاری عقل سامنے آئے گی تمہیں ایمان سے ہٹائے گی اپنی عقل کو ایک طرف رکھنا ایمان پر آ جانا کہیں پر تمہیں دنیا دار ستائیں گے کہیں پر تمہیں تمہارا علم تمہیں گمراہ کرے گا لیکن تم رب کو تھام لینا سورہ کہف کو کھولو پہلا قصہ بیان کیا سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا قصہ جو کہ بیان ہو چکا تھا کہ ایک طرف دنیا کے حکمران تھے ایک طرف دنیا کے اندر حکومت کرنے والے لوگ دوسری طرف چند ایک فقیر لوگ نہ جن کے پاس زمین نہ جن کے پاس کوئی پناہ دینے والا لیکن رب نے ان بادشاہوں کو ختم کر ڈالا اور زمین پر پھرنے والے یہ مہاجر اور یہ مسافر رب نے ان کو زمین کا حکمران بنا ڈالا رب نے وہ قصہ بھی بیان کیا رب نے سورج کاف کے اندر وہ قصہ بھی بیان کیا کہ دو دوست ہیں ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے اب مالدار کو اپنے مال پر گھومن اپنے اپنی حکومت پر اپنے علم پر گھومن اپنی زمین پر گھومن اپنے باغوں پر اس کو فخر اپنے غریب دوست سے کہتا ہے دیکھو مجھے کتنا مال مل گیا مجھے باغات مل گئے مجھے سب کچھ مل گیا اس لیے کہ میں عقل مند تھا میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے مال بنا لیا میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے دنیا بنا لی میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے باغات بنا لیے دیکھو آج میرے پاس سب کچھ ہے اور تو غریب بیٹھا ہوا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہنے لگا میرے پاس تو رب ہے رب کا نام ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے تو اپنی اس دولت پر اپنے اس شان و شوکت پر اپنی اس جاگیروں پر اتنا اتنا فخر مت کر اس رب کو یاد کر ورنہ وہ رب سب کچھ چھین لے گا کہتا ہے وہ رب کیسے چھینے گا جبکہ مجھے تو پتا ہے کہ دولت بنانی کہتے ہیں دولت کمانی کیسی ہے دولت حاصل کیسے کی جاتی ہے دولت جمع کیسے کی جاتی ہے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے باغات کیسے ہوتے ہیں مجھے تو سب کچھ پتا ہے تو میں کیسے برباد ہو جاؤں گا رب نے کہا ہوا کو ذرا اے ہوا چل تو صحیح ہوا چلنا شروع ہوئی باغات تباہ ہونا شروع ہو گئے پانی جب چڑھنا شروع ہوا کھیتیاں ڈوبنا شروع ہو گئی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ حسرت سے کہتا ہے ہے حسرت ہے حسرت سب کچھ ڈوب گیا سب کچھ ختم ہو گیا آج تو میں خالی ہاتھ ہو گیا کاش کے میں اس رب کو نہ بھلاتا یا لیتنی لم احدا کاش کے میں اپنے اس رب کو نہ بھولتا اس رب کو یاد کرتا رب نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسے آسمانوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک ڈالا زمین سے اٹھا کر تجھے زمین کی تہ میں لے جا کر پھینک ڈالا تو نے مجھے بھلایا میں نے تیرا سب کچھ چھین لیا رب نے وہ قصہ بھی بیان فرمایا آگے چل کر اسی سورہ کاف کے اندر ایک اور قصہ بیان کیا گیا جو کہ آج ہمارا موضوع ہے وہ قصہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں بہت بڑا بیان فرمایا بہت علمی بیان فرمایا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے موسا علیہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے کہ جس جس نے نے کو رب آپ سے زیادہ علم دیا ہو اللہ کے نبی سے اللہ کے پیغمبر سے زمین پر رب کے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا کہنے لگے نہیں نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ نہیں کہا ان اللہ نہیں کہا اللہ رب العزت کی حمد بیان نہیں کی اللہ رب العزت نے موسا علیہ سلاد وسلام سے کہا جاؤ موسا تم سے بڑا ایک عالم موجود ہے تم سے بڑا ایک علم والا موجود ہے جس کو میں نے بڑا علم دیا ہے جاؤ جا جا کر کر اس اس اس کو تلاش کرو کرو کے پاس علم حاصل کی صحبت میں جا کر رہو اس سے کچھ جا کر سیکھو اب حضرت موسا علیہ السلاط وسلام کو طالب علم بنا دیا گیا شاگرد بنا دیا گیا حضرت موسا علیہ السلاط وسلام اللہ رب العزت کے حکم سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکلے سورہ کاف کے اندر وہ قصہ بیان کیا گیا وہی فتح الحبا اپنے غلام کے ساتھ نکلے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اس جگہ تک پہنچ گئے واقعہ مختصر کرتا ہوں اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر حضرت علیہ تھے پہلے کچھ آگے نکل گئے پھر واپس آ کر ان کو تلاش کیا وہ مل گئے انہوں نے مل کر کہا کہ چلو اب میرے ساتھ سفر کرنا شروع کرو تم میرے ساتھ سفر کرو گے میں تمہیں سکھلاتا چلا جاؤں گا میں تمہیں بتلا بتاتا چلا جاؤں گا اب میری ماؤں بہنوں ان قصوں کو پڑھو ان داستانوں کو پڑھو اللہ رب العزت کی بیان کی ہوئی ان مثالوں کو ذرا دل کے کانوں سے سنو اللہ رب العزت حضرت موسا علیہ سلاد والسلام کو حضرت خزر علیہ سلاد کے ذریعہ سے جو علم دے رہے ہیں وہ علم کون سا علم ہے وہ سائنس کا علم نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے وہ کوئی اور علم نہیں ہے وہ ایمان کا علم ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاد والسلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کے وسائل کچھ کہیں گے دنیا کے اندر آنکھوں سے کچھ نظر آئے گا دنیا کے اندر تمہیں دنیا کے اسباب کوئی چیز بتائیں گے لیکن یاد رکھنا کہ سبب تو رب بناتا ہے لیکن اس سبب کے اندر جان بھی رب رکھتا ہے رب نے پانی کو بنایا اس پانی کے اندر رب نے پیاس بجھانے کی تاثیر رکھ دی لیکن پیاس یہ پانی اسی وقت بجھاتا ہے کہ جب رب اس کو حکم دیتا ہے اگر رب اس پانی کے اندر سے پیاس بجھانے کی تاثیر کو ختم کر لے تو جاؤ جا کر دیکھو اس سسکا کے مریضوں کو جا کر دیکھو پانی پیتے پیتے پیٹ بھول جائیں گے لیکن یہ پانی پیاس نہیں بجھائے گا رب اس پانی کے اندر شفا کی بجائے بیماریاں رکھ دے گا یہ پانی شوگر بن جائے گا یہ پانی بلڈ پریشر بن جائے گا یہ پانی پانی ناسور بن جائے گا یہ پانی پیپ اور یہ پانی گندا خون بن جائے گا گا انسان کو بیماریاں لگا دے گا لیکن اسی پانی کو جب رب حکم دے گا وہ شفا بھی بن جائے گا وہ پیاس بجانے والا بھی بن جائے گا وہ پاکی کا دریا بھی بن جائے گا اس لیے پانی کے گلاس کو دیکھ کر یہ مت سمجھا کرو کہ تمہاری گلاس پیاس کو یہ پانی کا گلاس بجا دے گا نہیں وہ رب بجائے گا جس نے اس پانی کے اندر تاثیر رکھی ہے <coughs> تو حضرت موسا علیہ والسلام کو اسی چیز کا علم دینے کے لیے بھیجا گیا کہ دنیا کے اسباب کچھ کہیں گے دنیا کے وسائل کچھ کہیں گے دنیا کے حالات کچھ کہیں گے جیسا کہ آج کہتے ہیں کہہ کہہ کر تھک گئے بتا بتا کر تھک گئے قرآن کی دہائیاں دے دے کر آنکھیں خشک ہو گئی کہ اللہ کی بندیوں شادی کے اندر سادگی کرو شادیوں کو آسان بناؤ اپنی بچیوں کی شادیوں کو آسان بناؤ کہتے ہیں مولوی صاحب سر آنکھوں پر لیکن جب شادی کا موقع آیا تو اب دیکھنا شروع برادری کیا کہے گی خاندان والے کیا کہیں گے لڑکی والے کیا کہیں گے لڑکے والے کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا رب بھول گیا رب بھول گیا اب اسباب نظر آنا شروع ہو گئے ظاہر نظر آنا شروع ہو گیا ایمان بھول گیا حضرت موسا علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی کہ عقل کچھ کہے گی آنکھیں کچھ کہیں گے دماغ کچھ کہے گا دنیا کچھ کہے گی لیکن رب کچھ اور چاہے گا رب کچھ اور کرے گا چل پڑے دونوں کہا حضرت موسا علیہ کلادبر وسلام سے حضرت خجر نے کہ جو کچھ کرتا چلا جاؤں دیکھتے چلے جانا کوئی بات مت کرنا سوال مت کرنا کہنے لگے ٹھیک ہے چلتے ہیں چلتے ہیں انہوں نے کہا میرے ساتھ نہیں چل سکو گے اس لیے کہ مجھے ایمان کا پتہ ہے مجھے رب کے غیب کی کچھ خبریں مل جاتی ہیں مجھے رب نے کچھ ایسے فنون دیے ہیں کہ جن کو تم برداشت نہیں کر سکو گے نہیں چل سکو گے پالا سبرا تم میرے ساتھ صبر کر کے نہیں چل سکو گے کالا ستدی دونوں ان شاء اللہ کہنے لگے نہیں اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے ولا سیلا کامرا اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا کسی بات پر سوال نہیں کروں گا حضرت خضر کا تو پتا تھا کہ ایمان کا اور آنکھوں کا مقابلہ ہونے والا ہے ایمان کا اور دل کا مقابلہ ہونے والا ہے ایمان کا اور دماغ کا مقابلہ ہونے والا ہے فرمایا ان انیا صبرا موسا نہیں چل سکو گے کہنے لگے نہیں سطح دنی ان شاء اللہ ضرور چلوں گا صبر کے ساتھ چلوں گا کیا فرمایا کہنے لگے کالفات نہیں ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تسالنی انشین ذکر تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتلا دوں جب تک میں تمہیں خود اس کی وجہ نہ بتلا دوں مجھ سے سوال نہ کرنا کہنے لگے ٹھیک ہے حضور ایسا ہی کریں گے فن تلقا چل پڑے اذا رکی بازی سفینہ ایک کشتی کے اندر دونوں سوار ہو گئے کشتی چلتی چلی جا رہی ہے کشتی والوں نے بٹھا دیا چلنا شروع ہو گئے خارا کہا کہا حضرت خزر علیہ السلاد وسلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا توڑ ڈالا اس کشتی کو حضرت موسا علیہ السلاد وسلام نے دیکھا بظاہر یہ بات بہت بری لگی کہ کیوں کشتی کو توڑ ڈالا کشتی والوں نے مہربانی کی کشتی والوں نے احسان کیا کہ کشتی پر بٹلا دیا بغیر ٹکٹ کے بٹلا دیا کوئی سوال کیے بغیر اجنبیوں کو انہوں نے بٹھا دیا اور ان کے احسان کا بدلہ ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی کشتی کو کنارے پر صحیح سلامت لگنے کی بجائے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا گیا اب بظاہر علیہ السلاط والسلام کو جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا کام کیا گیا لیکن حضرت علیہ السلاط والسلام بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہیں ظاہر میں نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی رب کے کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں رب کبھی نقصان دے کر بھی انسان کو بڑے بڑے نقصانوں سے بچا ڈالتا ہے اس لیے میری اماں جب کوئی تکلیف آئے کہا کرو کہ اللہ کی طرف سے آئی اللہ نے پتہ نہیں کتنی بڑی تکلیف سے بچا دیا ہوگا جب کوئی خوشی ملے تو کہو کہ رب نے خوشی دی ہے پتہ نہیں اس خوشی کے پیچھے رب نے تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہوگا رب کے نظام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا حضرت موسا علیہ السلاط وسلام نے جب یہ دیکھا تو صبر نہیں کر سکے فرمانے لگے کرتا لکد جیت ہے نمرا یہ آپ نے کیا کر ڈالا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ہم پر احسان کیا وہ سارے کے سارے ڈوب مرے کا آنا تاکہ آپ ان کو غرض کر دیں لپت جی نمرا یہ آپ نے عجیب کام کیا ہے کالا علم اکل نقل تستتی مائیا سبرا کالا علم اکل ان کل تستی یا میاں سبرا پر لگے موسا کہا نہیں تھا کہ چپ رہنا پوچھنا مت مت سوال کرنا ونبن كده ندلسه إيه؟ كده ندلسه في إيه؟ الجلد ده شو کال علم یا سبرا کہنے لگے کیا کہا نہیں تھا کہ خاموش رہنا لیکن پھر آپ نے سوال کیا تو پھر مثال کو خیال آیا کال الادنی من امری اسرا اب کے چھوڑ دیجئے بھول گیا اب سوال نہیں کروں گا آسانی کر دیجئے تھوڑی سی اب نہیں کروں گا سوال فن تلا پھر چل پڑے لقیا غلام فقتلا ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے بڑا تندرست خوبصورت بچہ ہے اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلاط وسلام نے اس بچے کو قتل کر ڈالا حضرت موسا علیہ السلاط وسلام بے ساختہ ہو گئے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ایک بچے کو ناحب قتل کر دیا گیا اس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا ایک ماں کو اس کے بچے کا صدمہ دیا گیا ایک والد کو اس کی اولاد کے قتل کرنے کا صدمہ دیا گیا کالا قتل تنفسن بغیر نفس لقد لکدی نکرا یہ آپ نے کیا کر دیا کہ بغیر کسی قصاص کے بغیر کسی بدلے کے آپ نے ایک معصوم جان کو ختم کر ڈالا لقد لکدی تشین نکرا یہ اوپرا سا کام آپ نے کس لیے کیا کالا لمبیا میا صبرا کہا میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ تم سے صبر نہیں ہوگا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے کالا انسال فلا قد بلغ تمل اوگرا پھر موسا علیہ سلادو وسلام کہنے لگے کہ اب چھوڑ دیجئے اب اگر کسی بات کا سوال کروں تو اپنے سے جدا کر دیجیے گا اپنے ساتھ لے کر نہ چلیے گا چھوڑ دیجیے گا مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے فن تلکا پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور ان بستی والوں سے جا کر کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو انستتاما کھانا مانگنے لگے ان سے دستور ہوا کرتا تھا اس زمانے میں کہ اس زمانے میں مہمان نوازی کا دور تھا ہوٹلیں نہیں بنائی جاتی تھی سرائے نہیں بنائے جاتے تھے مہمانوں کو گھروں میں کھانا کھلایا جاتا تھا آج تو گھر آئے مہمانوں کو بھی ہوٹل سے منگوا کر کھلایا جاتا ہے اس وقت گھروں میں مہمان نوازی کا دستور تھا لیکن اس بستی کے لوگ کچھ بخیل تھے شاید یہیں کی کوئی بستی ہوگی اختتام ان سے کھانا مانگا دو نبیوں نے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کیوں خام خام میں مفت میں آپ کو کھانا دیں کس لیے آپ کو کھانا دیں لگتے کیا ہو آئے کہاں سے ہو نبی سے برداشت کر گئے وہاں سے جب نکلے پوا جدا لیہ جدار ایک دیوار دیکھی اس بستی کے ایک گھر کی جو دیوار جھک چکی تھی اور گرنے والی تھی زمین پر آنے والی تھی اس اس دیوار کو کھڑا کرنا شروع کر دیا مزدوری شروع کر دی اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا اور اس دیوار کو بنا دیا حضرت موسا علیہ السلاد وسلام سے برداشت نہیں ہوا کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا ایسے ظالم اور ایسے بے مربت لوگ کہ جنہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا آپ نے ان کی دیوار بنا دی چلیں دیوار بنانی تھی تو اجرت طے کر لیتے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کھانا دے دینا ہم تمہاری دیوار بنا رہے ہیں لطفال ہی اجرا آپ ان سے کوئی اجر لے لیتے کوئی مزدوری طے کر لیتے کال ہا فرا کو بینک کہنے لگے حضرت خضر کہ یہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا تو برداشت نہیں کر پایا ہاضا فراق بینی و بہنی بینک بس اب جدائی آ گئی سو نبیوں کا بتاویلی مالم سستی علیہ ہاں موسا علیہ السلام وسلام اب میں آپ کو بتلاؤں گا وہ تمام باتیں جو آپ نے مجھ سے پوچھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے عقل کے خلاف میں نے دانش کے خلاف میں نے علم کے خلاف میں نے دنیا کے دستور اور قانون کے خلاف میں نے دنیا کی عقل مندوں کے خلاف یہ سارے کام کیوں کیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا سونت بھی ان کا بھی تعویل میں آپ کو خبر دوں گا ان چیزوں کی معلوم تستتی علیہ صبر کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اب سننا شروع کرو امد سفین سکانت مساطی یا فارت تو سنو وہ کشتی جس پر ہم سوار ہوئے ان کشتی والوں نے احسان کیا کہ ہمیں اس پر سوار کیا اور میں نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا وہ سوراخ میں نے اس لیے کیا کہ ان کشتی والوں کا ہم پر احسان تھا انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنی کشتی پر سوار کیا اپنی کشتی پر بٹھایا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ کشتی کنارے پر لگنے والی تھی اور اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم آنے والی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا ان کو بند کر لیتا تھا حکومتی تعویل میں لے لیا کرتا تھا اب یہ مسکین لوگ تھے یہ غریب لوگ تھے یہ خدا ترس لوگ تھے اللہ کے نام پر دینے والے لوگ تھے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک طرف تو وہ ظالم بادشاہ ہے جو کشتیاں چھین لیتا ہے جو کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے دوسری طرف یہ مسکین لوگ ہیں غریب سے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش صرف یہی کشتی ہے اب وہ ظالم آگے بیٹھا ہے رب نے اس ظالم سے ان لوگوں کو بچانا ہے ان کی کشتی کو بچانا ہے رب نے کہتا کیا رب نے اس کشتی پر دو دو نبیوں کو سوار کر دیا ان نبیوں کے ذریعے سے اس کشتی کے اندر سوراخ کرا دیا جب یہ کشتی جا کر کنارے پہ لگی بادشاہ کے پولیس والے بادشاہ کے قبضہ گروپ والے آ کر جب کشتی کو قبضہ میں لینے لگے دیکھا کہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے کشتی کے اندر تو سوراخ ہے انہوں نے اس کشتی کو چھوڑ دیا یہ مسکینوں کی یہ اللہ والوں کی کشتی بچ گئی رب نے نبیوں کے ذریعے سے ان کی کشتی کی حفاظت فرما دی اب بظاہر تو اس اس اس کشتی کشتی کشتی کے کے کے اندر اندر اندر سوراخ سوراخ سوراخ ہونا برا لگ لگ رہا رہا تھا تھا کرنا کرنا نقصان دبونے کا ذریعہ لگ رہا تھا لیکن دیکھو رب اس سوراخ کے ذریعے سے اس کشتی کو اور ان کشتی والوں کو بچا رہا تھا اگر وہ ظالم بادشاہ ہوتا وہ کشتی بھی چھین لیتا ان کو بھی قید کے اندر ڈال دیتا لیکن رب نے بچانا تھا تو رب نے کیسے بچایا اور رب نے یہ قصہ بیان کر کے فرما دیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے نقصانوں پر اتنا رب کی نہ کیا کرو آج گھر کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے کوئی پیسے گم ہو جاتے ہیں رب سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا اتنے مالدار لوگ موجود ہیں میں تو غریب تھی پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہونا تھا رب کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اما تجھے پتا نہیں ہے کہ رب دے تیرا گلاس توڑ کر رب تیرا جگ توڑ کر رب تھوڑے سے تیرے پیسے گم کرا کے پتا نہیں تجھے کس ظلم سے بچانے والا ہوتا ہے پتا نہیں تجھے کس درد سے بچانے والا ہوتا ہے پتا نہیں تجھے کس مصیبت سے بچانے والا ہوتا ہے دیکھو رب نے ان کو بچا دیا امت سفین سکان اپنی مساکین یا ملون ابل وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر کے اندر کام کیا کرتے تھے رب نے ان کو بھی بچایا ان کی کشتی کو بھی بچا ڈالا ایک مصیبت میں مبتلا کر کے ایک سوراخ کروا کے ہو گیا وہ امبر غلام اب فرمایا میں نے بچہ قتل کیا تمہیں بڑا برا لگا تمہیں ایک اوپرا کام لگائیے لیکن سنو امل غلام وہ بچہ فقتلا میں نے اس کو قتل کیا کیوں قتل کیا فکار آبا عمومی نہیں اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے فبشينا أن يرهقهما یا وكفرا اور مجھے پتا تھا رب کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ چھوٹا بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بہت بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا کرنے والا ہے ان کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے والا ہے ان کو مصیبتوں میں ڈالنے والا ہے اس لیے رب نے ان سے وہ بچہ چھین لیا مجھے حکم دیا کہ یہ ایمان والے ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ بچہ بڑا ہو کے ان کو کافر بنا دے گا یہ بچہ بڑا ہو کے ان کو گمراہ کر دے گا یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو آزاد اور تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا رب نے مجھے حکم دیا اس بچے کو قتل کر دو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ماں باپ کو وقتی صدمہ تو ملا ماں کو وقتی صدمہ تو ملا والد کو صدمہ تو ملا لیکن رب نے بڑی مصیبتوں سے بچا دیا رب نے کفر سے بچا دیا رب نے گمراہی سے بچا دیا اور پھر رب نے صرف اتنا نہیں کیا رب تو ایک مصیبت دے کر انسان کو کتنی بڑی بڑی راحت دیتا ہے قرآن اٹھا کر تو دیکھو الم کا صدرت وبا گانا ان کا الدی ان کا نمال یسرا رب نے تو مشکلات کو تکلیفوں کو راحتوں کے بیچ میں رکھ دیا کہ انسان کو ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے رب نے اس ماں کا بیٹا تو قتل کروا دیا اس ماں کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ تو ضرور ملا اس والد کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ تو ضرور ملا لیکن رب نے ان کو اس کے بدلے میں نیک اور سالے اولاد دی ہاں روایات میں آتا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں رب نے ایک بچی دی اس عورت کو اس ماں کو ایک بیٹی دی ہاں رب نے خیر رکھی بیٹی میں آج بیٹی پیدا ہو جائے لوگ ڈر کے مارے مبارک بات نہیں دیتے لوگ ڈر کے مارے خوشی نہیں کرتے لوگ ڈر کے مارے مٹھائی نہیں کھاتے کہ کہیں والد ناراض نہ ہو جائے ماں ناراض نہ ہو جائے کہ بیٹی پر مجھے مبارک کیوں دی جا رہی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر مجھ سے مٹھائی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن رب نے یہ بیٹیاں بڑی رحمت بنائی خدا کی قسم بڑی رحمت بنائی رب نے اس بیٹے کے بدلے میں وہ بیٹا جس نے کافر بنانا تھا وہ بیٹا جس نے سرکشیاں کرنی تھی وہ بیٹا جس نے زندگی اور بڑھاپا جوانی تباہ و برباد کر دینی تھی رب نے اس کے بدلے میں ایک پیاری کی بیٹی دی رحمت والی بیٹی دی روایات کے اندر آتا ہے اس بیٹی کی اولاد میں سے نبی پیدا ہونا شروع ہوئے اور ستر انبیاء کرام علیہ السلام اسی بیٹی کی اولاد میں سے ہوئے سبحان سبحان اللہ اللہ و و بحمدی بحمدی رب نے تکلیف تو دی بیٹا چھینا لیکن رب نے کیسی مبارک بیٹی دی کہ جو نبیوں کی ماں بنی انبیاء کرام کی ماں بنی رب نے اس کے پیٹ سے اپنے نبی پیدا فرمائے پیارے پیدا فرمائے تو دیکھو ایک ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ کہ اس کا بیٹا مر گیا کھیلتا کودتا ہوا بیٹا مر گیا لیکن رب نے اس صدمے کے پیچھے ایمان والی ماں ہوگی کہے گی انا انا للہ و الیہ راجعون ربا تو نے دیا تو نے واپس لے لیا دکھ تو بہت ہے لیکن تو نے لے لیا واپس رب نے انا للہ کے بدلے میں کیا دیا نبیوں کی ماں دے دی نبیوں کا سلسلہ نصب چلا دیا رب نے اس کی بیٹی میں سے رب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بیٹے کے بدلے میں بڑی پاکیزہ اولاد دے گا بڑی شان والی اولاد دے گا رب نے دی وہ امل جدار اب سنو وہ دیوار جو میں نے سیدھی کر دی بغیر معاوضے کے سیدھی کر دی وہ امل جدار اور وہ دیوار فکان علی غلام یتیمین یتیم وہ دیوار بظاہر تو یہ نظر آ رہی تھی کہ آم سی دیوار ہے اور کچھ دیر میں گر جانے والی ہے کچھ دنوں میں گر جانے والی ہے لیکن وہ کوئی عام دیوار نہیں تھی فکان علی گلا مئی وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی فل مدینہ جو کہ اس شہر میں رہتے تھے وکان اتا کنز اللہ اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ان کے والد کا دفن کیا ہوا کچھ مال تھا کچھ خزانہ تھا جو کہ ان کے والد نے اپنے بچوں کے لیے دفن کیا تھا تو وہ خزانہ تھا اگر وہ دیوار گر جاتی اور وہ بچے ابھی چھوٹے تھے یتیم بچے تھے وہ دیوار گر جاتی مال لوگوں کے سامنے آ جاتا لوگ چرا لیتے لوگ قبضہ کر لیتے وہ یتیم بچوں کا مال لٹ جاتا رب نے اپنے پیغمبروں کو مزدور بنا کر کھڑا کر دیا کہ پیغمبروں دیوار بناؤ مزدوری کرو اس دیوار کو سیدھا کرو اس لیے کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے اور پھر آگے کیا فرمایا آج کسی بیچارے بوڑھے کو دیکھو بوڑھی ماں کو دیکھو بیچاری خود ایک لکما نہیں کھا سکتی ہوگی دانت نہیں ہوں گے منہ میں بوڑھے کو دیکھو کمر کی جھکی ہوئی ہوگی صحیح طریقے سے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہوگا لیکن مال جوڑ رہا ہوگا وہ بابا کیوں جوڑ رہا ہے اما کیوں پریشان ہے کیوں دن رات بخیلوں کی طرح پیسے گنتی رہتی ہے ٹکا ٹکا آنا آنا جمع کرتی رہتی ہے اما کیا کرے گی بیٹا اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہی ہوں اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہی ہوں اس لیے کہ میرے بعد میرے بچے خوشحال رہیں رہے لیکن رب کا دستور کیا ہے رب کا دستور یہ ہے کہ تم مال و دولت بناتے چلے جاؤ اگر تم نے اپنے بچوں کو رب کا فرما بردار نہیں بنایا تم خود رب کے فرما بردار نہیں بنے تمہارے بچے اسی جاگیر پر لڑیں گے تمہارے بچے اسی زمین پر اپنی بہنوں کو قتل کریں گے ہاں جاؤ جا کر دیکھو دنیا کے اندر آج بچیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی اس لیے کہ بھائی کہتے ہیں جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا جب ان بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے یہ بدبخت بھائی ان بچیوں کو غیرت کے نام پہ جھوٹے الزام لگا کر قتل کر دیتے ہیں صرف اسی جائیداد کی حوث کے اندر آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوگا اسی جائیداد کی حوث کے اندر جہاں جا کر دیکھو اپنے ماں باپ کو رسوا کیا جا رہا ہوگا ایک مکان کی ایک کمرے کی حوث پر کیا جا رہا ہوگا رب کی فرما برداری نہ ہو تو یہ سب کچھ عذاب بن جاتا ہے ہاں رب کی فرما برداری ہو تو رب کا قانون دیکھو رب نے ان بچوں کا مال تھا وہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا وہ دیوار گرنے والی تھی رب نے کہاں سے نبیوں کو اٹھا کر سفر کرا کر اس بستی میں لا کر کھڑا کر دیا ان نبیوں کو مزدوری پر لگا دیا ان نبیوں نے اس دیوار کو سیدھا کیا وہ دیوار سیدھی ہو گئی ان بچوں کے مال کی حفاظت ہو گئی اب دیکھو کیا یہ بچے کسی بادشاہ کے بچے تھے کیا یہ یتیم بچے کسی چودھری کے بچے تھے کیا یہ یتیم بچے کسی ملک کے بچے تھے کیا یہ یتیم بچے کسی بڑے جاگیردار کے بچے تھے نہیں رب کہتا ہے مجھے نہ چودھریوں سے کچھ لینا ہے نہ مجھے ملکوں سے کچھ لینا ہے نہ مجھے جاگیرداروں سے کچھ لینا ہے مجھے تو اپنے پیارے بندے پسند ہیں دیکھو قرآن پڑھ کر دیکھو فکان علی غلام یتیم عینی فل مدینہ وکانا تاطا کنز اللہ وہ بچے تھے ان کا خزانہ زمین کے نیچے دفن تھا رب نے اس خزانے کی حفاظت کی کیوں رب نے اس خزانے کی حفاظت کی وکانا ابو ہما رب نے کہا میں نے حفاظت اس لیے کی کہ ان کا باپ نیک انسان تھا کان ابو ہما ان کا باپ نیک تھا تم نیکیاں کرو اما نیکیاں کر رب تیری اولاد کا بھلا کرے گا اپنے شوہر سے نیکیاں کراؤ رب تمہاری اولاد کا بھلا کرے گا مت جاؤ عقل کے ان گھوڑوں کے پیچھے مت دوڑاؤ عقل کے یہ گھوڑے کہ حرام کماتے چلے جاؤ رشوتیں کھاتے چلے جاؤ کہ اولاد کا اچھا ہو جائے گا کوئی اچھا نہیں ہوگا گھروں میں نیکی پیدا کرو رب اولادوں کو بھی اچھا کر دے گا رب اولادوں کے لیے بھی اچھا کر دے گا تو یہ سارا کا سارا قصہ سورہ کاف کا یہ والا قصہ اور اس سے پچھلے قصے اسی چیز پر ہیں کہ رب کو مان لو رب پر ایمان لے آؤ اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھ لو آج کے اس درس میں میں اور آپ اسی چیز کی نیت کر کے چلے جائیں کہ رب نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے ہم رب کی مان کر چلیں گے عقل کہے گی نمازیں چھوڑو ہم کہیں گے ہم نمازیں پڑھیں گے عقل کہے گی پردے چھوڑو ہم کہیں گے ہم پردے کریں گے عقل کہے گی کہ حرام کھاؤ ہم کہیں گے کہ نہیں روکی سوکی کھائیں گے حلال کھائیں گے بچوں کو حلال کھلائیں گے یہ قرآن کا واسطہ ہے یہ قرآن کی دعوت ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اس دعوت کو اس قرآن کو اتار لے اور ہم سب کو اللہ رب العزت ایمان کامل نصیب فرما دے یہ سورہ کہ بہت عظیم الشان صورت ہے بڑی صورت ہے یہ اور اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہ اس طرح پڑھی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے یعنی صحیح تجویز کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد اگر فتنہ دجال آ گیا تو اللہ رب العزت اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے آج کے دور میں ہمارے ہر طرف دجالی فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف اللہ رب العزت نے بطور تعویذ اور بطور نسخے کے دی ہے اس لیے آج کی مجلس سے یہ بھی عزم کر کے جائیں کہ ہم ہر جمعے کے دن اس سورت کو ضرور پڑھیں گے اور جن کو یہ صورت پڑھنا نہیں آتی وہ آج ہی اپنا وقت نکال کر رسالوں سے ٹی وی سے کمپیوٹر سے غیبت کی مجلسوں سے تو طرح کی مجلسوں سے ان چیزوں سے اپنا وقت نکال کر چھوڑ کر کسی ماں بہن کے پاس بیٹھ کر اس صورت کو پڑھنا سیکھے تاکہ فطروں سے حفاظت ہو سکے ہر طرف ہمارے فتنے ہیں ہر طرف سے ہم فطروں میں گرے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جو سب جمعہ کے دن سورج کا پڑے گا وہ آٹھ دن تک فتنوں سے محفوظ رہے گا یعنی اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان کی طرف سے جتنے بھی فتنے دنیا میں ہیں ان تمام امتحانات سے انسان گزر جائے گا نکل جائے گا تو ہم تو بہت زیادہ فتنوں کے دور میں جیتے ہیں بے پردگیوں کے فتنے بے حیائیوں کے فتنے ربط و سرور کے فتنے غلط رسومات کے فتنے جھوٹ کے فتنے غیبتوں کے فتنے ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اللہ کا واسطہ ہے قیمتی بنائیں قرآن سیکھ لیں آج سورہ کاف کا درس دیا گیا یہاں پر اسی سورہ کاف کو پڑھنا سیکھ لیں اس کے ترجمے کو یاد کریں وقت نکالا کریں بہت مشکل ہو گیا پندرہ دن کا یہ درس ہوتا ہے تین گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی ہے ہمارے لیے یہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے حالانکہ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں بھاگے بھاگے یہاں پر آتے ہیں کہیں سے بھی میں یعنی نے کل کا دن پورا سفر کیا رات بھی ایسے رہا ابھی بھی کسی کام میں مشغول تھا لیکن اس چیز کی کڑن تھی کہ چند مائیں بہنیں آئیں گی جن کے پاس جا کر حاضری دینی ہے آپ لوگوں سے تین پندرہ دن کے اندر تین گھنٹے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ ٹی وی پر چلنے والی فلموں پر ڈراموں پر ہم روزانہ یا جھوٹے رسالے پڑھنے پر ہم روزانہ اس سے زیادہ وقت لگاتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس مجلس کے اندر شرکت کو یقینی بنائیں اور بر وقت تشریف لائیں بارہ بجے شروع ہوتی ہے بارہ بجے آ جایا کریں اہم ترین بیانات ہوتے ہیں اندر اہم مسائل پر بات ہوتی ہے اور الحمد اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مجلس کے اندر شرکت کی توفیق ہو جاتی ہے ورنہ ہم کون اور آپ کون اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آ جاتے ہیں ورنہ اللہ رب العزت ہماری ٹانگیں توڑ دیں بیماریوں میں مبتلا کر دیں تھوڑا سا بخار بھی کر دیں تو شاید گلا ہی خشک ہو جائے انسان بولنے کے قابل ہی نہ رہے کان بند ہو جائیں سننے کے قابل نہ رہے تو اس مجلس کو قیمتی بنائیں اس مجلس کے اندر اسی مجلس کی برکت سے الحمد للہ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کسی ایک ماں بہن کا پھیلا ہوا دوبٹہ کسی کی آنکھ سے نکلا ہوا کوئی آنسو رب کے ہاں مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے تو ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ آخر الحمدللہ الحمد للہ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار ربنا فضل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اذكر أوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اذكرنا بفكرك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناظرنا اللہ معنا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل جنمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انا نعوذ بك من الجزام والبرف والجنون وسیل الاسباب اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم دن رات سر سے لے کر پاؤں تک مالک گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں مالک مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سر ہوئے مالک ہم آپ سے ندامت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم دن رات گناہ کرتے ہوئے مالک بھول جاتے ہیں مالک قبر کو بھول جاتے ہیں مالک حشر کو بھول جاتے ہیں مالک آپ کا احسان ہے مالک کہ آپ نے ہمیں پھر معافی مانگنے کی توفیق دی مالک مالک گزشتہ دنوں کے اندر گزشتہ لمحوں کے اندر گزشتہ گھنٹوں کے اندر مالک کتنے گناہ سے ہو گئے ان کا پتہ ہی نہیں کتنے جھوٹ ہماری زبانوں میں بولے ایک جھوٹ ہمیں آپ کی رحمت سے کوشوں دور لے گیا ایک ایک جھوٹ پر ہم پر لانت برسی لیکن ہمیں شرم نہیں آئی مالک رحم مالک ہم برباد ہو گئے مالک نہیں چھوڑ پا رہے ہم گناہوں کو مالک رحم دیجیے مالک مالک ہمیں قبر میں جانے سے پہلے بخش دیجیے مالک نہیں ہے ہمیں برداشت قبر کے عذاب کی مالک یقین ہے ہمیں قبر میں عذاب ہونا ہے قبر کے بچھو قبر کے سانپ قبر کا اندھیرا قبر کی سردی قبر کی گرمی مالک رحم رحم مالک رحم مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم کتنے لاکھوں سال کروڑوں سالوں میں قبر میں رہنا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک اس قبر کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک برے انجام سے ہمیں بچا دیجیے مالک برے وقت سے ہمیں بچا دیجیے مالک ہمارے دلوں کو بدل دیجیے مالک رحم قرآن نہیں اثر کرتا اس پہ مالک قیامت کا خوف اثر نہیں کرتا قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی آپ دیکھتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں مالک پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں مالک پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں مالک یقین ہے ہمیں کہ آپ کو ہمارے جھوٹوں کا بھی علم ہے ہماری غیبتوں کا بھی علم ہے ہماری بدکاریوں کا بھی علم ہے مالک رہے مالک برے انجام سے بچا دیجیے ہماری برے وقت سے بچا دیجیے مالک برے حساب سے بچا دیجیے مالک بری قبر سے بچا دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے مالک یہ چھوٹے چھوٹے بچے مالک یہ جوان بچے مالک رحم مالک آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم نے تو ان کو کافر بنا ڈالا مالک ہم نے تو ان کی محبتوں کے اندر ان کی محبتوں سے مغلوب ہو کر ان کو آپ کا نام نہیں بتایا ہمارے آپ کی قدرت نہیں بتائی مالک آپ رحم فرما دیجیے مالک ان سب کو جہنم کی آپ سے بچا دیجیے مالک ہمارے رشتے داروں پر ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے بہن بھائیوں پر بہنوں پر بھابھیوں پر سب پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے اعزا قارب پر تمام رشتے داروں پر رحم فرما دیجیے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرد پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان پر خاص رحم فرما دیجیے مالک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے ان کی قبروں کو روزے تم ریاض الجنہ بنا دیجیے مالک ان کو میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک اور مالک جو موجود ہیں ان کو حیات طیبہ نصیب فرما دیجیے لمبی عمر عزت عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مالک ہاتھ پیدا کر بیٹھے ہیں مالک دور فرما دیجیے جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے مالک اس کی حاجت کو پورا فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سادے اولاد نصیب فرما دیجیے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مالک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے مالک ان کو عزت عافیت حرمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے نمازی پرہیزگار رشتے نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک حیا والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی بے حیائیوں سے حفاظت فرما دیجیے جو روزی کے لیے تنگ ہے مالک ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی حرام خوریوں سے حفاظت فرما دیجیے حرام کاریوں سے حفاظت فرما دیجیے حرام بینیوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک برے انجام سے حفاظت فرما دیجیے مالک امت کے مظلوم لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک امت کے بے قسطوں پر رحم فرما دیجیے مالک امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے کشمیر فلسطین کے مسلمان ہمارے سردیوں کے اندر ٹھٹے ہوئے مسلمان بچے اور بچی مالک رہے اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہم تو گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہو گئے رسوا ہو گئے مالک آپ اپنا کرم فرما دیجیے مالک مالک جتنے بھی دنیا بھر کی جیلوں میں مسلمان قیدی ہیں ڈاکٹر آپ ایسی بھائی ہمارا جیسے مالک دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مالک سب کو رہائیاں نصیب فرما کی ماؤں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے ان کے بچوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک اچھے حکمران نصیب فرما دیجیے مالک ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات نصیب فرما دیجیے جن ظالموں نے ہماری ماؤں بہنوں کو چینی کی پر گھی کی قطاروں پر لگا دیا مالک رحم فرما دیجیے جنہوں نے جینا دو بھر کر دیا ان ظالموں نے اپنے بینک بھر بھر کر مالک رحم مالک امت کا درد رکھنے والے لوگ نصیب فرما دیجیے مالک بے قتوں کا درد رکھنے والے لوگ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے مالک مالک جن کے بچوں میں سے گھروں میں سے کوئی غائب ہے بازیاب نہیں ہو رہا مالک اپنے فضل و کرم سے بازیاب فرما دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے مالک مالک شام کا وقت ہے مالک اثر کا وقت ہے آپ کو یہ وقت بہت پسند ہے مالک یہ صلاح آپ کا پسندیدہ وقت ہے مالک فرشتوں نے اس مجلس کو یقیناً گھیرا ہوا ہے مالک ہمارے ہاتھ اور جھولیاں سے بچنے والی ہیں مالک مالک ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا مالک ہمارے